چڑیا کا تحفہ تسرنگ اور چمبا پڑوسی تھے لیکن وہ بالکل ایک جیسے نہیں تھے تسرنگ سخت دل اور دوسروں سے حسد کرنے والا تھا چمبا مہربان تھا اور وہ کسی بھی ضرورت مند کی اور اپنا ہاتھ بڑھاتا تھا ایک دن چمبا نے اپنے گھر کے قریب ایک درخت سے گوریا کے بچہ کو گرتے دیکھا اس نے جا کر اسے اٹھایا بیچاری گوریا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی چمبا نے احتیاط سے جڑی بوٹیوں کا ایک ملہم چوٹ پر رگڑ کر ٹانگ کے گرد پٹی باندھ دی پھر اس نے گوریا کے بچے کو دوبارہ گھونسلے میں ڈال دیا جب وہ اڑنے کے قابل ہو گئی تو گوریا آئی اور چمبا کے کندھے پر بیٹھ گئی اس کی چونچ بیجوں سے بھری ہوئی تھی تم نے میری جان بچائی اس نے چمبا کے ہاتھ میں بیج ڈالتے ہوئے کہا یہ بیج لے لو اور لگاؤ انتظار کرو اور دیکھو کیا ہوتا ہے پھر وہ اڑ گئی چمبا نے بیج بویا جلد ہی اس کے پاس مکئی کی صحت مند فصل تھی پودے لمبے اور سنہرے ہو گئے ایک دن وہ باغ میں آیا اور ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا گٹھلیوں کے پکنے کے بجائے ان پر قیمتی پتھر چمک رہے تھے یہ ایک معجزہ تھا چمبا نے جواہرات اٹھائے اور بازار لے گا وہ ایک امیر آدمی کے گھر آیا اب ہمارے چمبا نے اپنے خاندان کے لیے ایک بڑا بنگلہ بنایا اور اپنے آپ کو غریبوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا وہ بہت خوش تھا اس درمیان تس رنگ چمبا کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر رہا تھا وہ آدمی اتنا امیر کیسے ہو گیا اس نے تعجب کیا وہ معلوم کرنے چلا گیا چمبا نے خوشی سے گوریا کے بچے کے گھونسلے سے گرنے اور اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے بارے میں تس رنگ کو بتایا پھر اس نے اسے اس کے بیج کے تحفے کے بارے میں بتایا اس نے بنا چھپائی ہوئی ساری کہانی سنائی تسرنگ یہ سوچ کر گھر چلا گیا کیوں نہ میں چمبا کی طرح امیر ہو جاؤں اس نے اپنے لیے کچھ قیمتی پتھر لینے کا فیصلہ کیا تسرنگ نے درختوں میں دیکھا یہاں تک کہ اسے ایک گوریک کا گھونسلہ مل گیا اس نے گھونسلا اس وقت تک کھینچا اور آگے بڑھایا جب تک کہ ایک گوریا کا بچہ باہر نہ گرا اس نے گوریا کو اٹھایا اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر کچھ ملہم لگایا اور اس پر پٹی باندھ دی پھر اس نے چڑیا کو دوبارہ گھونسلے میں ڈال دیا تھوڑی دیر بعد گوریا آئی اور اس کے ہاتھ میں کچھ بیج ڈال کر کہنے لگی ان کو لگاؤ اور دیکھو کیا ہوتا ہے تس رنگ نے بیج بویا جلد ہی اس کے پاس مکئی کی فصل تھی ہر روز وہ جواہرات کے لیے بھٹے کا معائنہ کرتا تھا ایک دن وہ میدان میں آیا اور اسے خوفناک جھٹکا لگا مکئی کی جگہ ایک ہولناک نظر آنے والا دیو اسے دیکھتا ہوا کھڑا تھا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ میں ایک بڑی تلوار تھی تس رنگ جتنی تیزی سے ہو سکا اپنے گھر کی طرف بھاگا دیوی نے اس کا پیچھا کیا اس نے تس رنگ کے تمام زیورات اور اس کی ساری نقدی چھین لی اور پھر تیزی سے وہ پتلی ہوا میں غائب ہو گیا تبت کی ایک لوک کہانی